النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه صدیم والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جناب صدر حضرات علماء کرام میرے معزز بھائیوں بزرگوں یہ میری سعادت ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے منعقد ہونے والی سالانہ چوبیسویں کانفرنس میں شرکت کی سعادت اور آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اللہ تعالی ہمارے آنے بیٹھنے سننے سنانے کو قبول اور منظور فرمائے جیسا کہ حضرت مولانا صاحبزادہ طارق محمود صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ بات قابل فکر ہے قابل غور ہے کہ یہ کانفرنس عام جلسوں کی طرح ایک ہم نہیں ہے ہو ہا کا جلسہ نہیں ہے بلکہ بنیادی طور پر یہ ایک تربیتی کنونشن ہے اور تربیتی ورکشاپ ہے میں نے گزشتہ کل دفتر ختم نبوت کراچی میں اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے عرض کیا تھا اور آج آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا جہان کی این جی اوز اور دنیا جہان کی جماعتیں مختلف انداز سے اپنی فکر اور اپنی تعلیمات کو سادہ ذہنوں میں انڈیلنے کی کوشش کرتی ہیں کہیں تربیتی عنوان سے کہیں فری کیمپ کے عنوان سے کہیں کسی انداز سے اور کہیں کسی انداز سے اور آپ اس سے انکار نہیں کریں گے کہ اس طرح کی تربیتی نشستوں کا چاہے وہ اچھی نیت سے قائم کی جائیں یا بدنیتی سے قائم کی جائیں ان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اس لیے بات اور بات پرست اس حربے کو اس ہتھیار کو ہر میدان میں استعمال کرتا ہے ہمارا عام طور پر یہ ذوق ہو گیا ہے ہم آلات سمعی آلات بصری اخبارات و مجلات رسائل جرائد ریڈیو یا اس کے علاوہ ٹی وی میڈیا جسے کہا جاتا ہے ہم اس سے اپنے طور پر مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی تربیتی نشستوں کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی بلکہ عام طور پر جدید تعلیم یافتہ افراد یہ کہہ کر ان جلسوں کی بھکتیاں اڑاتے ہیں کہ یہاں وہ لوگ جائیں جو فارغ ہیں لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں باطل کا ہمیشہ سے اصول رہا ہے اور ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرکز یہ فرمایا کرتے تھے اور غالباً میں نے بھی کئی جگہ اس بات کو لکھا ہے کہ باطل جانتا ہے مسلمان کے دلوں میں ایمان کا پودا لہلاتا پودا اس کی تروتازگی اس کی ہریالی اس کی نشو نما کے لیے جو خوراک مہیا ہوتی ہے وہ علماء کی طرف سے مہیا کی جاتی ہے دوسرے الفاظ میں علماء کے علم کے چشمہ صافی سے نکلنے والی رتوبت تر و تازگی یہ اور ہدایت و رہنمائی مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے اس پودے کی حیات کا ذریعہ بنتی ہے اس لیے وہ نہیں چاہتے باطل نہیں چاہتا کہ عوام کا اور مسلمانوں کا علماء کے ساتھ خصوصاً علماء حقہ کے ساتھ رابطہ رہے اسی کا سب سے پہلا حملہ علماء پر ہوتا ہے سب سے پہلی بزنی علماء سے پیدا کی جاتی ہے چنانچہ کاد جن کو لوگ مسلمانوں کا حریف سمجھتے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قادیانی ہمارے حریف نہیں ہمارا قاد یعنی سے مقابلہ نہیں یا قادیانی ہم سے مقابلہ نہیں کرتے بلکہ قادیانی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حریف ہیں انہوں نے دار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ناپاک ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ ہمارے حریف نہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نابوس کے پاس بان ہیں جو ہاتھ بڑھے گا حضور کی ختم نبوت کی طرف عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی طرف اس ہاتھ کو توڑنے کے لیے انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک آدمی ہر وقت تیار ہے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر چودہ صدیاں گزرتی ہیں حرف نہیں آنے دیا ہماری تاریخ کا ایک تسلسل ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نمان فتنا ایک سارقین نبوت یا مدعیان نبوت کے خلاف جو علم اٹھایا تھا آج تک اس علم کو ہم نے سرنگو نہیں ہونے دیا ہم جانشین ہیں ہم نام لیوا ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نما کے حضرت صدیق اکبر بھی کی بھی مسلمہ کے ساتھ اور اسود انسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی ہماری بھی قادیانیوں کے خلاف کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے میرے بھائیوں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قادیانی یا اسی طرح قادیانی سے متاثر ان کے اعلی کار چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلا حملہ ان کا علماء پر ہوتا ہے آج دنیا میں سب سے زیادہ متنون علماء کو کیا جا رہا ہے وجہ وجہ اس کی یہی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام علماء کے پاس جائے گی اگر ان کا ان کے ساتھ رابطہ رہے گا اگر ان کا ان کے ساتھ تعلق رہے گا تو ان کو حق بھی معلوم ہوگا باطل بھی معلوم ہوگا اور جب حق آئے گا باطل تم دبا کے بھاگے گا اس لیے ان کے سامنے حقائق واضح ہونے کی جتنا شکلیں ہیں وہ علماء امت کے ذریعے سے ہوتی ہے اس لیے سب سے پہلے وہ گالی دیتے ہیں علماء کو بدنام کرتے ہیں علماء کو اور سب سے زیادہ متنفر علماء سے کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ان جلسوں میں جانے کی ضرورت نہیں آج سوٹڈ بوٹڈ ٹائی لگایا ہوا کوئی آدمی اگر ان کو کسی بھی انداز سے قائل کرنا چاہے کوئی بات بتانا چاہے یہ آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو بتلا دیا گیا ہے کہ مولوی ایسا ہے اور مولوی ایسا ہے فتوا عالمگیری میں علماء کی موجودگی میں میں عرض کرتا ہوں فتوا عالمگیری میں ہے موجود ہے یہ فتوا موجود ہے دیکھو اس کو پلے باندھ کے جاؤ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں وہ کافی اس لیے کہ یہ مولوی کا لفظ یہ یہی نہیں رکا سعید احمد جلال پوری پر نہیں رکا مولانا ضیاء الدین آزاد پر نہیں رکا حضرت مولانا عبد المجید صاحب پر نہیں رکا حضرت مولانا اللہ صاحب پر نہیں رکا یہ مولوی آگے چلا ہے اس مولویت کے تسلسل کی زنجیر کو اس نے ہلایا ہے یہ زنجیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی عظمت رسالت کو اس نے چیلنج کیا ہے اس لیے یہ آدمی مسلمان نہیں رہا اور آپ کی خدمت میں ایک بہت بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں عام طور پر ہمارے نوجوان اور ہمارے سادہ ذہن کے لوگ اس طرح کی مجلسوں میں جب جاتے ہیں جو بات ہو رہی ہوتی ہے چاہے وہ علماء کے خلاف ہو دین کے خلاف ہو مدارس کے خلاف ہو اہل علم کے خلاف ہو کسی بھی انداز سے ہو یہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں قرآن کریم میں ہے یاد رکھو جہنم میں داخل داخل ہونے والے جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے مسلمان جنت میں پہنچ جائیں گے مسلمان اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہم دنیا میں ایسے اپنے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ہم پر بھکتی کسا کرتے تھے ہمیں گالی دیا کرتے تھے ہمیں کہتے تھے ان ملاؤں کے پاس کوئی کام نہیں فارغ ہیں جبھی تو نمازیں پڑھتے ہیں اور فلاں اور فلاں ذرا ہم دیکھنا چاہتے ہیں آج وہ کس حالت میں قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ سے وہ درخواست کریں اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات کا انتظام فرما دے یاد رکھو جنت اللہ تعالیٰ نے اوپر سجائی ہے جہنم نیچے سجائی ہے وہاں ملاقات کا انتظام ہوگا جہنمی جلتے اس جہنم میں وہاں منظر پر آ جائیں گے جہنم میں اور جنتی وہاں سے اوپر اپنے بالا خانے سے ان کو دیکھیں گے اور پوچھیں گے کیا پوچھیں گے ہاں فرمایا کلو نفس بما کسبت نفسم بیما اصحاب الیمین فی نہ تم عن المجرمین ما کا کم سقر کیوں میاں جہنم میں کیوں پہنچ گئے کیا کرتوت تھے ذرا کچھ ہمیں بھی بتاؤ ذرا پردہ تو اٹھاؤ حقائق سے لم علم من المس ایک بات تو یہ تھی کہ نماز نہیں پڑھتے تھے دوسری بات ولم نکن تعم المسکین اللہ نے وافر مقدار میں فراوانی عطا فرمائی تھی لیکن دوسروں کے دینے کے روادار نہیں تھے اور تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو غور سے سو وہ یہ وکنہ نخول مال قائدین جس طرح لوگ باتیں بناتے تھے کیڑے نکالتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا قادیانی جہاں بھی بیٹھا ہوگا سب سے بڑی بات سب سے پہلی بات یہ کرے گا مولوی ایسے ہوتے ہیں تمہیں معلوم بھی ہے وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے وہ در حقیقت ایمان کے پودے تک پہنچنے والے پانی کی نالی کو کاٹنا چاہتا ہے وہ یہ کہتا ہے سب سے پہلے اس کو مولوی سے بدن کرو اس کے بعد ہم جس طرح اس کو راہ دیں گے جس طرح رہنمائی کریں گے اس طرح یہ ہماری بات مانے گا اس لیے کہ مولوی سے تو ہم نے پہلے کاٹ دیا اب جس کو ہم حق کہیں گے اس کو حق سمجھے گا جس کو ہم باطل کہیں گے اس کو باطل جانے گا جس کو ہم اچھا کہیں گے اس کو اچھا جانے گا جس کو ہم برا کہیں گے اس کو برا جانے گا ہم کہیں گے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو یہ احمد کہے گا ایسے ہی ہے میرے بھائیوں ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے علماء کے ساتھ ربط رکھو علماء کے ساتھ ربط رکھو آپ جہاں بھی ہیں ہاں علماء حق کے ساتھ ربط رکھو تمہارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے کچھ نہیں ہر مسئلہ اپنے جہاں بھی رہتے ہو اپنے مستند عالم دین سے پوچھو کوئی تمہیں اس طرح کی شکو کو شبہات کی بات بتائے تو تم ان سے پوچھو انشاءاللہ تمہارا ایمان محفوظ رہے گا اور کفر تم سے نا امید ہو جائے گا دوسری بات جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ عقیدہ ہے ختم نبوت یا مسئلہ ہے ختم نبوت یا عالمی مجلس آپ ختم نبوت کا کاج یہ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری راہی محم اللہ سے ہمیں میراث میں نہیں ملا یا ان مولویوں کا مسئلہ نہیں عام طور پر قادیانی یا لبرل قسم کے لوگ آزاد خیال یہ کہتے ہیں مولویوں کا گھڑا ہوا ہے میں کہتا ہوں نہیں یہ مولویوں کا گھڑا ہوا نہیں یہ اللہ تعالی کا طے اس لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں سب سے پہلے اس مسئلے کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس مسئلے کو بیان فرمایا قید محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جب اس طرح کے بد باطنوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے روحانی آکاؤں نے اباؤں نے مورسا اسود اور مسیر میں کذاب نے جب اس مسئلے کو اٹھایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نما نے جو کام کیا تھا آج ختم نبوت کا کارکن وہی کام کر رہا بنیادی طور پر جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج تجویز فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نما نے اس کا علاج تجویز فرمایا اور چودہ سو سال کی امت مسلمہ نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی نے نبوت کا دعوی کیا اسے زندہ رہنے کا حق نہیں اسود انسی نے نبوت کا دعوی کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دہلمی رضی اللہ تعالی نما کو معمور فرمایا تھا اور اسود انسی کا کام تمام کر دیا مسائل میں نے جب سر اٹھانے کی کوشش کی تھی یمامہ میں تو صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر تیار فرمایا تھا جانتے ہو مسائل میں کو نابود کر دیا تھا اور آپ جانتے ہیں کتنا بڑی قیمت ادا کر کے اس فتنے کی سرکوبی کی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عما نے موجود ہیں جانتے ہیں پوری تاریخ تیئیس سالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور جہاد میں تین سو ساٹھ سے زیادہ افراد شہید نہیں ہوئے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عما نے صرف مسئلہ ختم نبوت کے لیے بارہ سو صحابہ شہید کروائے جن میں سے سات سو حفاظ تھے ستر بدری تھا اور ایک ایک صحابی پوری کائنات سے انبیاء کے علاوہ پوری کائنات سے زیادہ قیمتی میرے بھائیوں اس مسئلے میں یاد رکھو کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہو یہ جماعت اللہ تعالیٰ نے بنائی میں کہتا ہوں اس جماعت کے امیر اول اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے بعد امیر ثانی حضرت محمد الرسول اللہ ہے امیر ثالث صدی کے اکبر ہیں اسی کا تسلسل ہے یہ جماعت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس جماعت کے ساتھ ہمیں وابستہ فرمائے وابستہ رکھے اسی پر موت نصیب فرمائے میرے بھائیوں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن لوگ جب جمعہ کے لیے آتے ہیں جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا بھی نام لکھا جاتا ہے اور جو سب سے آخر میں بھی آتا ہے اس کا بھی نام لکھا جاتا ہے جب خطیب خطبے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت رجسٹر بند کر لیا جاتا ہے اور ان تمام حضرات کے نام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں جو حضرات یہاں ختم نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے سلسلے میں آئے ہیں ان تمام حضرات کے نام لکھے گئے ہیں اور کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں آپ حاضر ہوں گے اور آپ کی شفاعت کی جائے گی مجھے یاد آ رہی ہے حضرت مولانا سید انور شاہ کاشمیری نور اللہ مرکزو کی بہاول پور میں آمد اور اس موقع پر یہ فرمانا فرمایا کہ میرے پاس جب یہاں آنے کا دعوت نامہ پہنچا بہاول پور کی عدالت میں جب قادیانوں کے خلاف مقدمے کے فیصلے کا معاملہ پیش آیا اور پاکستان بلکہ متحدہ ہندوستان کی ریاست بہاول پور کے علماء نے درخواست کی کہ آخری فیصلہ ہے آخری پیشی اس میں آپ تشریف لائیں جب یہ دعوت نامہ پہنچا حضرت یہاں تشریف لے آئے اور فرمانے لگے دیکھو میرے پاس قیامت کے دن نجات آخرت کے لیے میرے نام اعمال میں کچھ نہیں تھا میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے سلسلے میں جب چلا جاتا ہوں کل قیامت کے دن یہ کہہ سکوں گا اے اللہ میرے نام اعمال میں اور تو کچھ نہیں تھا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے سلسلے میں میرے بیان کی ضرورت پیش آئی تھی میری حاضری کی ضرورت پیش آئی تھی میں وہاں حاضر ہوا تھا اس پر امید ہے کہ میری نجات ہو جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیں گے حضرت مولانا عبد الحنان ہزاروی نور اللہ مرکز حضرت کے شاگرد اس مجلس میں تھے فرمانے لگے حضرت اگر آپ کے نام اعمال میں کچھ نہیں تو ہمارے نام اعمال میں کیا ہے بہت ہی حضرت کی تعریف فرمائی بہت تقریر فرمائی فرمایا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گئے فرمانے لگے مولانا آپ نے ہماری بہت تعریف کر دی ہے دیکھو سنو ہم پر یہ بات منکشف ہو گئی ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے سلسلے میں کوئی کام نہ کریں ختم نبوت کا کوئی کام نہ کریں تو ہم سے گلی کا کتا اچھا ہے میرے بھائیوں یہ عہد لے کے جاؤ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے سلسلے میں اپنی صلاحیتیں صرف کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کام کریں گے میرے بھائیو آپ نے اکابرین کی باتیں سنی ہر جماعت کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے ختم نبوت کا منشور سوائے اس کے کچھ نہیں جو اللہ نے ایک قانون بنا دیا ماتارا محمد الرجالکم ولاکر رسول اللہ وخاتم النبیین آج تک امت اس منشور پر موجود ہے اور اس منشور کی تفصیل تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے غدار ہیں ختم نبوت کے منکر اور باغی ہیں ان کا انجام وہ ہونا چاہیے جو اسود انسی کا تھا ان کا انجام وہ ہونا چاہیے جو مسلم کذاب کا تھا میرے بھائیوں ختم نبوت کی جماعت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر قائم ہے اور حضرت فیروز دہلمی رضی اللہ تعالیٰ نما کے مشن پر قائم ہے صدیق اکبر کے مشن پر قائم ہے جو چاہتے ہیں وہ حضور کے مشن پر چلے جو چاہتے ہیں صدیق اکبر کے مشن پر چلے جو چاہتے ہیں امت مسلمہ کے اتحادی اتفاقی مشن پر چلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے سلسلے میں اس قائم جماعت کی چھتری کے نیچے آ جائیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ